حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا جو شخص اپنے عضو تناسل کو ہاتھ لگائے اسے چاہیے کہ وضو کرے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار سو اکاسی